اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے پھر تیرے لیے خرابی ہی خرابی ہے